المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا تم بہترین امت ہو جو تمام بنی رو انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہے تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اگر اہل کتاب حقیقی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے بدامال ہیں یارو خودی سے باز بھی آؤ اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے زیر میں ڈوبتے آخر قدم بس اٹھاؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ خودی سے باز کیوں کرو گرد جو بار کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے درمیان عربی بنگلہ زبان میں آپ یہ پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ ہمارا یہ پروگرام سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ کسی خاص موضوع پر آپ کے سامنے ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے پروگرام کے اختتام تک سوالات کریں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان کے جوابات دیتے ہیں سامعین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامعین کرام آپ سے گزارش کہ اگر آپ کے سوالات کا دورانیہ ایک منٹ یا اس سے مختصر ہو تو یہ بہت مناسب رہے گا اور اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب پروگرام میں شامل ہو سکیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام آپ کے علم میں ہیں انصر صاحب آج کل برمپٹن کے علاقے میں بطور مشنری خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کے تحقیقی مضامین اور تقاریر جماعت احمدیہ کی official website Alislam dot اور پہ دیکھے جا سکتے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ میں آپ صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام کے ضمن میں کسی خاص موضوع پر اپنے پروگرام کی سیریز پیش کرتے ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے جی ایک تو میں تصحیح کر دوں کہ اب میں برمٹے میں نہیں ہوں جی ٹرانسفر ہو گئی ہے <clears throat> اور فی الحال میں پیٹر برو کے علاقے میں خدمات جو ہے وہ انجام دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ جی دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف سے ریڈیو احمدیہ کی طرف سے اور احمد مسلم جماعت کینیڈا کی طرف سے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو جی۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی بابرکت کرے <clears throat> اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی جس قربانی کی سنت کے ساتھ یہ وابستہ ہے اس کو اپنے حقیقی معنوں میں اور حقیقی رنگ میں ہمیں اس کو انجام دینے کی اللہ تعالیٰ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی کا مطلب صرف جانور لے کر ذبح کرنا ہے حالانکہ یہ جو قربانی ہے یہ تو <clears throat> حج کا ایک رکن ہے اور جو لوگ حج کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا دوسرے لوگ جو ہیں وہ ثواب کی خاطر اس میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن ان پر فرض نہیں ہے اور ہوتا یہ ہے بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ صرف اسی ایک قربانی کو اتنا زیادہ ہم نے رنگ دے دیا اور اتنا زیادہ اس کو منظر عام پر لے آئے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فور فرنٹ پر لے آئے کہ باقی ساری چیزیں اس کے پیچھے چھپ گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا کو تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا جی۔ اللہ ہَا ولاء دماع ہا ولاکن ولاکن اللّہ جو پہنچتا ہے وہ تقوا پہنچتا ہے گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف جانور کو ذبح کرنا ہی قربانی نہیں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ اس دن <clears throat> کوئی ایک خاص ایسا واقعہ نہیں ہوا جس دن انہوں نے قربانی پیش کی ہو بلکہ یہ قربانی تو ان کے شعور کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو گئی کیونکہ جب انہوں نے شعور پکڑا ہے اور انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور خود ان کا اپنا باپ جو ہے وہ بت پرست بھی ہے بت تراش بھی ہے بت فروش بھی ہے تو انہوں نے ادھر ادھر غور کرنا شروع کیا تو انہوں نے تاروں کو دیکھا انہوں نے چاند کو دیکھا انہوں نے سورج کو دیکھا اور <clears throat> سب کے متعلق یہ سوچا کہ شاید یہ ہے میرا رب یہ ہے میرا رب یہ ہے میرا رب لیکن پھر ان کے کانشیس نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ رب نہیں ہے اور ان کو پتہ لگا کہ رب تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور رب وہ ہے جو نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے جی رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور جس نے تمام جو زمین اور آسمان ہیں ان پر اس کی ملکیت ہے اس کی بادشاہی ہے تو انہوں نے <clears throat> سب سے پہلے جو قربانی دی ہے وہ اپنے معاشرے کے ان رسوم و رواج اور ان عقائد کو قربان کیا اور ان کو غلط ثابت کیا جب لوگوں کو یہ کہا کہ یہ رب نہیں ہے اور ان کے بتوں کو توڑا اور جب انہوں نے پوچھا کہ جی یہ کس کس نے توڑا تو کہتے ہیں سے پوچھ لو کہتے یہ تو بول ہی نہیں سکتا تو ان کا جو بول ہی نہیں سکتا اس کو تم نے خدا بنایا ہے اس سے قوم دشمن ہوئی باپ دشمن ہوا اور باپ نے کہا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اپنا باپ قربان کیا اپنے معاشرے کے خلاف بغاوت کی اور ایک اکیلا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور انہوں نے پورے معاشرے سے ٹکر لی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک فرد کو قرآن کریم میں امت قرار دیا یعنی امت ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سے افراد کا جس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے قرآن میں جی اس کا مطلب یہ ہے سامعین جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تعداد سے صداقت ثابت نہیں ہوتی کہ کوئی کہے کہ جی میں چونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں ہم کثرت میں ہیں ہم اکثریت ہیں تو اقلیت ہو اس لیے ہماری بات مانی جائے گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں <clears throat> وہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر انہیں کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ و سلم کو بھی یہ توفیق بخشی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اشاعت فرمایا کہ جو سورہ کافرون ہے کہ لقم دین و کم ولی دین جی اور اس میں سامعین آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے لقم اور یہ جمع کا سیگا ہے لقم تم سب کے لیے لقم دین و کم تمہارے لیے تمہارا دین تم سب کا دین و لی یا دین اور میرے لیے میرا دین یعنی میں اکیلا ایک دین پر ہوں اور تم سب ایک دین پر ہو مختلف ہم دونوں کے دین تو اس میں بھی یہ یہ نہیں فرمایا کہ لکا دین کا ولی دین کہ اے مخاطب شخص تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین یہ نہیں کہا یہ کہا تم سب کے لیے تمہارا دین لکم دین و کم تم سب کے لیے تمہارا دین تم سب الگ ہو تم سارے اکثریت ہو میں اکیلا ہوں میرے لیے میرا دین یعنی میں تمہارا دین اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ تم زیادہ ہو لوگ کہتے نا کہتے جی یہ سارے پاگل ہیں جو اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ایک بات کہہ رہے ہیں تم اکیلے ایک بات کہہ رہے ہو تو تم زیادہ ہو ان سے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ زیادہ لوگ ایک طرف ہوں اور اس میں سے ایک جو ہے وہ بغاوت کرے ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کرے تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار اتنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ پاگل ہیں سارے تم اکیلے ان میں سے ایک بات کہہ رہے ہو تو اکثریت جو ہے وہ کسی چیز کی کے درست ہونے اور اس خیال کی صداقت کا ثبوت نہیں ہوتی جی کہ جی چونکہ زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں تو حضرت ابن علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے اپنے معاشرے سے کٹنا جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ آپ پلتے بڑھتے ہیں جہاں آپ کے سارے رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ آپ کھیلتے کودتے ہیں بڑے ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں ظاہر ہے ان کے بھی ماں باپ ہوں گے تو ہیں ہوں گے نا بہن بھائی ہوں گے رشتہ دار ہوں گے اکیلے ابراہیم تو نہیں پیدا ہو گئے نا کسی جگہ پہ جی لیکن ان سب کی قربانی دی اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کالا اسلم کالا اسلم تو رب العالمین جب خدا نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو انہوں نے کہا جی میں ایمان لے آیا رب العالمین کے اوپر کسی کی پرواہ نہیں کی سب کچھ قربان کر دیا تو سامعین یہ ہے وہ سب سے بڑی قربانی سب سے پہلی قربانی سوری کہ حضرت علیہ السلام نے پورا معاشرہ تج دیا اس کو چھوڑ دیا اس کو تر کر دیا صرف اللہ کی خاطر پھر اپنا باپ بھی چھوڑ دیا اپنا گھر بھی چھوڑ دیا ہوتا نا کہ جی اگر آپ کو باہر سے مزاحمت ہے اپوزیشن ہے مخالفت ہے تو پھر آپ گھر میں آ جاتے ہیں اور گھر والے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں یہ حال تھا کہ باہر بھی لوگوں نے مخالفت کی آپ کو جلانے کی بھی کوشش کی اور گھر میں بھی باپ نے یہ کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے تو میں تو تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھتا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جا رہا ہوں پھر اور چھوڑ کے آگے باپ کی قربانی دی گھر کی قربانی دی اس قربانی کو ہم کبھی یاد نہیں کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کبھی یاد نہیں کرتے کہ ایک بندہ ایک تو ہوتا نا کہ اقلیت ہو دو چار بندے ہوں اور وہ اکثریت کے مقابل پر ہوں یہاں اکثریت کے مقابل پر صرف ایک بندہ ہے اور اس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے غلط ہو اور میں ٹھیک ہوں میرا باپ بھی غلط ہے حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ میں تمہارا باپ ہوں کہ تم میرے باپ تو جی۔ باپ باپ باپ کا باپ ہونا جو ہے وہ کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار نہیں ہے معیار یہ ہے کہ وہ بات درست ہے کہ نہیں تو حضرت ابن علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے باپ سے کہا کہ جو تم مانتے ہو جو تم کرتے ہو وہ غلط ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ درست ہے اس لیے میری پیار بھی کرو جی تو یہ ایک ایسی حضرت ابن علیہ السلام کی سنت ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا جی پھر اس کے بعد جب انہوں نے شادی کی اور ہمیں علم ہے کہ ان کا جو ان کی جو شادی تھی حضرت سارہ سے وہ ایک لمبا عرصہ چلی لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی پھر انہوں نے حضرت حاجرہ سے شادی کی اس کو بھی ایک مدت گزر گئی یہاں تک کہ تاریخی شہادتوں کے مطابق اور بائبل میں بھی یہ لکھا ہے کہ ان کی عمر نوے سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اب نوے سال کی عمر میں ایک شخص باپ بنے اور پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کہ اس کو اور اس کی ماں کو جنگل بیابان میں چھوڑو ایک ایسی جگہ پہ جہاں پتھر کے پہاڑ ہیں جہاں پانی قطرہ نہیں ملتا جہاں کھانا تو دور گھاس کی پتی بھی نہیں اگتی اور وہاں وہ چھوڑ کے آ رہے ہیں اور حضرت سارا پوچھ حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں میں ہم نے کیا کیا ہے ہمارا قصور کیا ہے وہ چپ ہیں وہ اور پھر کہتی ہیں کہ تمہیں کسی نے کہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ چھوڑ دو انہوں نے کہا ہاں کہتی ہیں کس نے تو انہوں نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہ نے تو اس خاتون کا حوصلہ دیکھیں ان کی جرت اور ہمت دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا جی سامعین کتنے ہیں ہم میں سے جو صرف اس ایک بات کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیں کہ اللہ نے اگر کہا ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا کیا ہم خدا کی خاطر یہ قربانیاں کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جب خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ کام کرو تو پھر اگر میں یہ کام کروں اور ساری دنیا کہے کہ یہ کام جو ہے یہ خطرناک ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بظاہر وہ بندہ یہ کہے کہ نہیں اللہ نے کہا ہے تو پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا کبھی بھی یہ وہ یقین زبردست ان کے دل میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی حضرت حاجرہ کو کہ انہوں نے بالکل بھی کوئی پس و پیش نہیں کیا کہ اگر خدا نے کہا ہے نا تو پھر خدا ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور یہی وہ بات ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی کہ جب حضور نبوت پا کر تشریف لائے اور یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے تو انہوں نے پہلے واقعہ پوچھا کہ ہوا کیا اور جب بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا خدا نے آپ کو یہ منصب دیا ہے نا تو خدا پھر آپ کی مدد کرے گا اور آپ کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنے بیوی اور بچے کو بالکل نارمل بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آتی جہاں پانی بھی نہیں ملتا تو وہاں پہ وہ رہے پھر جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو پھر خدا نے کہا کہ اب جا کے اس کو ذبح کرو اس کو قربان کرو اور پھر وہ آتے ہیں وہاں پہ اور بچے کو یہ نہیں کہتے کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا بنیا انی اراف المنام ان ازبہ کا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور بچہ بھی دیکھیں وہ جو شعر ہے نا کہ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی تو یہ فیضان نظر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلط کا کہ بیٹا فوراً سمجھ گیا اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان تو خواب آپ نے دیکھا ہے نا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی کی ایک شکل ہوتا ہے جی تو انہوں نے کہا کہ بطف المات و عمر ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں ستجدوں نے ان شاء اللہ من صابرین تو آپ یقیناً مجھے صبروں میں پائیں گے انشاءاللہ یہ ہے وہ قربانی تو قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ذات سے وابستہ ہے اور یہ یہاں پہ نہیں آ کے شروع ہوئی بلکہ یہ شروع سے ہی ان کے آغاز سے ہی قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوگا انہوں نے کہا پکڑ کے اس کو آگ میں ڈالو بھاگے تو نہیں وہاں سے نا انہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیا اور خدا نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جی معاشرے کے خلاف بغاوت ہے گھر کے خلاف بغاوت ہے اپنی اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں ہر طرح سے اس لیے یہ ہم کبھی بھی نہ سمجھیں کہ ہمیں قربانی جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ جانور پکڑا اس کو ذبح کر دیا اچھا ایک تو ہم نے حضرت ابن علیہ السلام کی اس قربانی کے ساتھ جو بھی ایک سبق وابستہ تھا جو اس سے پیچھے ان کی زندگی تھی اور سامعین میں آپ کو بات بتاؤں قرآن کریم میں کم از کم تین جگہ پہ میرا خیال ہے شاید تین جگہ اس سے بھی زیادہ ہوگا لیکن تین تو کم از کم ہے میں نے خود دیکھا ہے جی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کی ملت کی تباہ کرو اور ایک جگہ فرمایا کہ ملت ابی کم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہم ان کے جسمانی اولاد تو نہیں ہیں وہ ہمارے جسمانی باپ نہیں ہیں جی ہمارے نسلی طور پر وہ باپ نہیں ہیں کیونکہ وہ تو عرب تھے عربوں کے باپ ہیں جی تو ہمارے وہ باپ نہیں ہیں اس لحاظ سے جی بہت بہت شکریہ تو میں صرف یہ بتا جی. رہا تھا کہ ہمیں ان کی ملت کی تباہ کرنی ہے ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی سنت میں بکرے ذبح کرنے شروع کر دیں گائے بیل بیل اور اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز وابستہ ہے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم لینا جی۔ چاہیں تو لے لیں پھر اس کے جی۔ بعد میں مزید جی یقیناً بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ program radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور پھر اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے عید الاضحیٰ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی عظیم شان قربانی کا ذکر کیا ہے کہ جس کے مطابق آپ نے پورے معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ یعنی کہ اپنے خالق حقیقی کی کامل اطاعت کی یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی موضوع کے حوالے سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ سوالات کریں گے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جی انصر ہاں صاحب ہاں جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایک تو یہ کام شروع کر دیا کہ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ تو حج پہ نہیں جا سکتے جی لیکن ہندوستان پاکستان میں بنگلہ دیش وغیرہ میں میں نے ہم نے یہ دیکھا باقی ملکوں کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے جو جنوبی ایشیا کا یہ ممالک ہیں مسلمان ہیں وہ قربانی کے جانوروں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں قربانی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قربانی حجیوں پر فرض ہے جو حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے تو چونکہ یہ حج کا رکن ہے وہ ضرور کریں اس کے بغیر تو حج مکمل نہیں ہوتا دوسرے جو ہیں وہ کر لیں تو اچھی بات ہے فرض فرض نہیں ہے ثواب میں شامل ہونا چاہیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے اور جانوروں کو خریدنا اور پھر ان کو قربان کرنا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ روز بروز اس میں مزید پستی اور گمراہی جو ہے وہ شامل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو مقصد بنایا گیا ہے اس کا وہ نمائش ہے جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی چلو بکرا لے کر آئے ہیں تو اس کو کوئی سیرا باندھ دیا کو ہار ڈال دیے کچھ اس طرح کر کے تو اب آہستہ آہستہ اس میں اتنی نمائش پیدا ہو گئی ہے کہ اب تو چونکہ میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اس کو سیکنڈ نہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے ٹی وی کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو نہایت ہی ایک شرمناک اور افسوسناک حرکت میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں جی مجھے نہیں پتا کہ ان کا کس معاشرے کے طبقے سے تعلق ہے لیکن جس طرح سے وہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں اس سے لگتا نہیں کہ وہ کسی اچھے خاندان کی خواتین ہوں اور نہایت زرق برق لباس پہنے ہیں جسم کی نمائش بھی ہو رہی ہے اور وہ زیور سے آرستہ آرستہ خود بھی ہیں اور انہوں نے ایک جانور کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور وہ باقاعدہ کیٹ واک ہو رہی ہے ارد گرد جو ہے وہ مجمع موجود ہے اور بیچ میں وہ خاتون جو ہے وہ اٹھلاتی ہوئی بل کھاتی ہوئی ادائیں دکھاتی ہوئی اس جانور کو لے کر چلتی ہے اور باقاعدہ کیٹ واک ہو رہی ہے یعنی پستی کی جو حدیں ہیں وہ یہ قوم عبور کرتی جا رہی ہیں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری ذلت میں گرتی چلی جا رہی ہے اور کسی دینی سیاسی جماعت کے لیڈر نے کسی مذہبی عالم نے اس کی اس پرزور طریقے سے مذمت نہیں کی بلکہ ہلکی سی ایک ایک چھوٹی سی خبر میں نے دیکھی تھی جس میں چند مولویوں نے جو بالکل معروف نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت بری بات ہے لیکن وہ جو بڑے بڑے دین کے ٹھیکے دار ہیں جس میں فضل الرحمان صاحب ہیں جس میں جماعت اسلامی والے ہیں جس میں سمیع الحق صاحب ہیں اس طرح اس نوعیت کے اور بڑے بڑے جو علماء ہیں جو پوری قوم کا درد اپنے جگر میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے معاشرے کی اس تیزی سے گرتی ہوئی صورت حال کے اوپر ذرا بھی کچھ نہیں کہا جی کہ بھائی آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ آپ نمائش کرنا شروع ہو گئے پھر وہ جو اب یہ سنت ابراہیمی کہتے ہیں نا اس کو قربانی کرنے کو جی اور چونکہ سنت ابراہیمی کہتے ہیں پھر یہ دین کا کام ہے تو دین کے کام میں جو لوگ جانور لے کر آتے ہیں وہ ان کو نقلی دانت لگا دیتے ہیں جی اور اگر جانور کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا ایک آدھ دانت توڑ بھی دیتے ہیں تاکہ جی وہ دو دانتوں والا نظر آئے تیسرا چوتھا دانت اس کا نظر نہ آئے اور اگر وہ پورا نہیں ہے تو اس کو نقلی دانت لگا دیا اور وہ باقاعدہ ٹی وی میں انہوں نے دیکھا آج کل تو سیٹلائٹ کے ذریعے ہر جگہ ٹی وی جی۔ دیکھا جاتا ہے آج کے موقع پہ جو بےمانیاں ہوتی تھیں وہ پہلے بھی ہوتی تھیں اب بھی ہو رہی ہیں ابھی وہ جو خبر اس سال آئی ہے وہ یہ ہے کہ چند لوگوں نے حاجیوں سے کروڑ روپے لیے ملینز آف ڈالر انہوں نے لیے ہیں روپے اور ان کو کوٹا نہیں ملا لیکن انہوں نے لوگوں سے پیسے لے لیے اور اس کے بعد غائب ہو گئے ٹریول ایجنٹس ٹریول ایجنٹس تھے ہاں تو مطلب یہ کہ انہوں نے حج کے نام پہ لوگوں سے پیسے لیے لوگوں نے حج کے لیے اکٹھے کیے تھے پیسے وہ لے کے رفو چکر ہو گئے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جو لوگ پیسے لے کے چلے گئے ہیں ان کو خدا پہ یقین تھا کہ نہیں کہ ایک دن وہ خدا کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اس گناہ کا وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے لوگوں سے دین کے نام کے اوپر جھوٹ بولا پہلے تو جو ایک وفاقی وزیر پکڑے گئے پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا وہ تو خیر بری ہو گیا کیونکہ وزیر اعظم کا بیٹا تھا احمد سعید کاظمی صاحب پکڑے گئے وہ بھی اب ضمانت پھر رہا وہ بھی کہتے ہیں میں بالکل بے قصور ہوں اگر آپ بھی بے قصور ہیں اگر وہ بھی بے قصور ہے تو پھر تو قصور وار کون ہے کس کا قصور ہے یہ جی کہ پہلے بھی اس میں جال سازی ہوتی تھی وہاں پہ حاجیوں کے پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں ان کی جو رہائش گاہیں ہیں اس کے نہ ٹوائلٹ درست ہیں نہ ان کے کمرے درست ہیں وہ بیچارے پتہ نہیں کس مصیبتوں سے گزارا کرتے ہیں جو بلڈنگس ان کو لے کے دی جاتی ہے وہاں بھی یہ کھانچے مارتے ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو تنگ کرتے ہیں تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے چاہے وہ جھوٹ بولیں دھوکہ دیں لوگوں کو نقصان پہنچائیں اور اب انہوں نے قربانی کے جانوروں میں بھی پہلے تو عام آدمی تو یہ کرتا ہے نا کہ وہ نمائش کرتا ہے اور وہ جانور قیمتی سے قیمتی لیتا ہے اب وہ مطلب اتنی حیرانگی ہوئی کہ پچاس لاکھ تو وہ مانگ رہا ہے منہ کے اوپر مطلب ستر لاکھ مانگ رہا ہے پچاس لاکھ گیا اس کو وہ جی۔ کہتا جی میں ستر لاکھ کا بیچوں گا تو کہتا جی لگے کتنے کہتے جی پچاس لاکھ گیا پچاس لاکھ ایک جانور کے لیے جس کو آپ ذبح کر کے اگر تین دن میں نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں اس کا گوشت ختم ہو جائے گا گویا آپ پچاس لاکھ کھا رہے ہیں ان نوٹوں کو ان پیسوں کو تو میرا مطلب ہے پتہ نہیں دین کے لیے غیرت اور حمیت تو گئی سو گئی عقل کہاں چلے گی انسان کی جی کہ جس چیز کو آپ کے اوپر اس لحاظ سے فرض ہی نہیں قرار دیا گیا آپ حج پہ جائیں تو آپ قربانی کریں نا تو جب آپ حج پہ ہی نہیں گئے تو آپ اوپر تو فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے تو پھر آپ نے اتنی نمائش کیوں کی پیسے کیوں اتنے ضائع کیے اور کس طرح سے آپ نے اس کی بربادی کی پھر جھوٹ بولا جو بیچنے والے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں جو خریدنے والے ہیں وہ نمائش کرنے والے ہیں کس ذریعے سے پیسہ کمایا ہے وہ آپ نے حلال سے کمایا آپ جانور تو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے اس لیے کہ وہ حلال ہو ہو جائے لیکن جس پیسے سے خریدا ہے وہ حلال ہے کہ نہیں nobody cares about it جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ نوید صاحب نوید صاحب السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی سر میں نے سوال پوچھنا تھا ابھی محل میں نے سن لیا ہے کہ حج پہ جائے تو قربانی فرض نہیں ہے تو اسی کے بارے میں پوچھنا تھا اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ کیٹ واک وغیرہ کرنی ہے یہ حضرت مسا کی قوم میں سے نہیں ہوگی کہ وہ بچڑا بنا کے اس کے اور سامنے پوجا بھی کرتے تھے اور رقص بھی کرتے جی،, جی بہت بہت جی، شکریہ جی بہت بہت شکریہ نبی صاحب جی انصر صاحب سوال کے دو حصے ہیں کیٹ <laughs> واک کے بجائے کاؤ واک اگر کہیں تو زیادہ <laughs> نہیں خیر وہ اتنی حد تک تو نہیں ہم جا رہے کہ وہ پرستش اس کی کرتے ہیں وہ تو اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یہ جی سب سے بڑی پرستش جو اس وقت مسلمان کہلانے والی قوم ہے اور یہ جو میں نے جملہ بولا ہے یہ جو فریز ہے مسلمان کہلانے والی قوم یہ مدودی صاحب نے بولا ہوا ہے جی وہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہتے کہتے مسلمان کہلانے والی قوم یہ ان کی ایک کتاب میرے پاس پڑھی ہے روداد جماعت اسلامی اس میں غالباً حصہ دوم کے اندر انہوں نے لکھا تو یہ اپنے علماء کی پرستش کرتے ہیں ان کو انہوں نے خدا بنایا ہے اور جو علماء نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے اس کے اوپر عمل کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن کہتے جی ساڈا مولوی جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس لیے یہ بچڑے کی پرستش تو نہیں کرتے لیکن یہ پیسوں کی پرستش کرتے ہیں انہوں نے مال و دولت کو اپنا خدا بنایا ہے اور انہوں نے جو علماء ہیں ان کو خدا بنایا ہے اپنے افسروں کو خدا بناتے ہیں کہتے جی افسر ناراض ہو گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا میرا تو سوائے خدا کے سب کی پرستش کرتے ہیں لیکن میں یہ کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ دین نے جو سکھایا ہے اس کے اوپر تو ہم عمل نہیں کرتے قربانی کا جو مقصد ہے جو خدا نے قربانی کا مقصد یہ کہا ہے کہ خدا کو تقوی پہنچتا ہے تمہارا جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ و شطر الایمان یہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے اب میں آج کے دنوں کی یا قربانی کے دنوں کی بات نہیں کرتا لیکن آپ عمومی طور پر دیکھتے ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ جو ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ اور سب سے زیادہ شعور رکھنے والا جو شہر ہے وہ کراچی کہلاتا لاتا ہے اور اس وقت کراچی کے جو حالات پچھلے کئی مہینوں سے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کراچی اب کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے جی اور پھینکنے والے بھی وہیں پھینکتے ہیں شکایت حکومت سے کرتے ہیں حکومت کو کہتے ہیں جی کہ کچرا دیکھیں اور خود وہیں پھینکتے ہیں بھائی اگر حکومت نہیں اٹھا رہی اگر وہ جو بلدیہ ہے وہ نہیں اٹھا رہی تو آپ تو کم از کم وہاں نہ پھینکیں نا اپنی مدد آپ کے تحت آپ خود اس کا کچھ کر لیں لیکن یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کا یہ مسئلہ ہے بڑی بڑی مارکیٹوں میں بڑی بڑی جگہوں پہ جہاں لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں روپے کا لین دین ہوتا ہے ہر روز وہاں پہ جو گندگی کی صورت حال ہے وہ سب نے دیکھی ہے اب تو یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں تو آپ دیکھ نہیں سکتے ٹی وی پہ میڈیا پہ ہر جگہ یہ باتیں سامنے ہیں لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو اب وہ گلی محلے کے اندر سڑکوں کے اوپر جانور باندھے بھی جاتے ہیں جانور جو ہیں وہ ذبح بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو چارہ بھی وہیں پہ کھلایا جاتا ہے پھر جب ان کو ذبح کرتے ہیں تو پھر ان کا خون بھی وہیں بہتا ہے پھر ان کی علاشیں نکال کر بھی آنتے ہیں اور سب کچھ وہیں پھینکتے ہیں لوگ سری پائے جو ہیں وہ بھونتے بھی وہیں ہیں سڑک کے اوپر اور گلیوں کے اندر تو جتنی بھی کنٹیمنیشن ہے جتنا بھی گند ہے جو پھیلتا ہے وہ سارے کا سارا ان قربانی کے جانوروں کا پھیلتا ہے اور پھیلانے والے خود مسلمان ہیں جی اور گندگی پھیلانے والا مسلمان جو ہے وہ یہ بالکل بھول گیا ہے کہ آدھا ایمان تو اس نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا جب اس نے ہر جگہ پہ گندگی پھیلائی جب اس نے علائشیں پھیلائیں جی جب اس نے حکومت کے جو قوانین ہیں جو ضابطے ہیں اس کو اس نے ہوا میں اڑا دیا ہے اور اس نے بالکل نہیں دیکھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ تو ہر ہر وقت حکومت کو شکایتیں لگانا یا حکومت کی شکایت کرنا کہ جی یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے خود آپ کیا کرتے ہیں تو باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ساری رات بھی کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی کبھی لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کے ساتھ وابستہ جو سبق ہے وہ ہم نے بلا دیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آپ کا کوئی واجب الاطاط امام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے آپ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے جو آپ کو ایک مرکز میں باندھ کر رکھے جو آپ کو ایک مربوط نظام کے اندر باندھ کے رکھے اور جو آپ سے یہ کہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر آپ نے نہیں کرنا لیکن جن لوگوں کے ذمے آپ نے یہ کام لگایا ہے اصلاح کا اور تبلیغ کا اس ان کا یہ حال ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ صرف جماعت احمدیہ کیا یہ ایک ترہ امتیاز ہے کہ اس میں خلیفۃ المسیح جو کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر سال آپ ایک نئی ذلت میں جا رہے ہیں جی یہ جانوروں کی جو نمائش ہے ہلکی پھلکی مجھے خود میں نے دیکھا ہے جی اپنے بچپن میں بھی جوانی میں بھی کہ لوگ جانور لے کے آتے تھے باندھتے تھے ٹھیک ہے نمائش لوگ دیکھتے تھے اچھا جی بڑا اچھا کتنے کا لیا جی آپ نے بڑا اچھا جانور ہے جی بڑی اچھی گائے ہے بڑا اچھا بیل ہے بڑا اچھا اونٹ ہے لیکن وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اب اس کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کاؤ واک جی تو کاؤ واک تک پہنچ گیا ہے اور وہ بھی مرد نہیں لے کے جا رہا سینکڑوں مردوں کے اندر ایک عورت جو ہے وہ زرک برق لباس پہن کے اٹھلاتی ہوئی بلکھاتی ہوئی ادائیں دکھاتی ہوئی میوزک کے ساتھ اس کو لے کر آگے چل رہی ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں لوگ گائے کو دیکھ رہے ہیں اس بیل کو دیکھ رہے ہیں یا اس خاتون کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غالباً اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے کچھ ای میلز ہیں وہ ہم نکالتے ہیں لیکن اگر آپ مزید اس موضوع کے اوپر کچھ کہنا چاہیں میں تو جیسے عرض کیا نا کہ یہ باتیں تو اس کی اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ساری رات بھی بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گی لیکن جو اصل میں نے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ نمائش سے پرہیز کرنا چاہیے جی اور دین کی طرف آنا چاہیے قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے اب دیکھیں نا عام آدمی جو ہے اس کو نہیں پتہ کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا تقوا پہنچتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تقوا کو کسی نے مد نظر ہی نہیں رکھا بلکہ اس کو ختم ہی کر دیا بالکل وہ چھری جو ہے وہ بکرے کی یا جانور کی گردن پہ نہیں پھری وہ تقوا اور ایمان کی گردن پہ پھر گئی ہے جی اور انہوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے کہ اس وقت کسی کے اندر کوئی تقوا اور کوئی ایمان کی رمک بھی نہیں ہے کسی کو خیال بھی نہیں ہے کہ ہم یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں اور پھر وہ قربانی کر کے تو گوشت اپنے فریزروں میں بھر رہے ہیں جی یا اس کی رانیں افسروں کو بھیجتے ہیں کہ جی فلاں گھر سے یہ ران آئی ہے افسر صاحب کے لیے آئی ہے ڈپٹی کمشنر کے لیے گھر میں ہی آئی ہے وہ خود کرے نہ کرے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو جگہ جگہ سے اتنا گوشت آ جائے گا کہ اس کے فریزر بھر جائیں گے اور وہ کتنی دیر کھاتے رہیں گے اس کو جی انصر صاحب ایک ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے طارق خان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کی اصل خاص کیا اہمیت ہے جب کہ جو حصوں کی تقسیم ہے اس میں سے جو دو دو تہائی حصہ ہے وہ تو انسان کے پاس اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا حصہ دو تہائی یعنی کہ رہ جاتا ہے صرف ون تھرڈ جاتا ہے مساکین تک تو ایسا کیوں نہ ہو کہ قربانی کے جانور کے برابر یا اس سے زیادہ رقم انسان ویسے بھی پورا سال خیرات وغیرہ کرتا ہے جو کہ سو فیصد غربا تک پہنچتی ہے تو اس میں تو دو تہائی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انسان صاحب حیثیت لوگوں تک ہی رہ جاتا ہے دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ قربانی فرض تو صرف ان پہ ہے جو حج کرتے ہیں کیونکہ یہ حج کا رکن ہے جی قربانی جو ہے وہ حج کا رکن ہے تو حج جو نہیں کر رہا اب دیکھیں نا یہاں پہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو حج کا رکن تو وہ صحیح بھی ہے صفا مروہ کے اوپر حج کا رکن تو طواف بھی ہے حج کا رکن تو سر منڈانا بھی ہے حج کا رکن تو حرام باندھنا بھی ہے حج کا رکن تو وقوف عرفات بھی ہے منا بھی جانا ہے وہاں تو کوئی نہیں جاتا اور ایک آخری جو ہے اس کو پکڑ لیا کہ جی قربانی کر دیں اس لیے اگر آپ ثواب کی خاطر کرنا چاہیں تو منع کوئی نہیں کرتا آپ کو کہ اس طرح سے اگر اس ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کو پہنچ جائے گوشت پہنچ جائے تو وہ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ اسی دن پہ کریں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ غریب کو صرف عید والے دن تو گوشت نہیں چاہیے نا کو آگے پیچھے بھی گوشت چاہیے جی سال کے دوسرے دنوں میں بھی گوشت چاہیے اس لیے کوشش تو یہ کرنی چاہیے انسان کو کہ ہر مختلف طریقے سے مختلف دنوں میں مختلف مہینوں میں اس طرح سے غربا کو وہ گوشت اور پیسے اور ضرورتیں جو ہیں ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو پہنچاتا رہے اس لیے ایک چیز پہ ایمفسس کرنا اور اس کو مخصوص کر دینا کہ جی ان دنوں میں ہی گوشت پکے گا پھر جو حصے کرنے ہیں اس میں بھی یہ بتایا گیا چلیں جی ایک حساب اپنے لیے رکھ لیں اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے وہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جی ہم نے غریبوں کو تو نہیں دیتے عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں جی کہ آدھا گھر میں رکھ دیتے ہیں اور باقی کا آدھا جو ہے وہ رشتہ داروں میں دوستوں میں افسروں میں افسروں میں زیادہ ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ اگر افسر نہیں تو چلو میں اپنی بیٹی کے سسرال میں بھیج دوں جی یا بیٹے کے سسرال میں بھیج دوں ان لوگوں کو جن کے ساتھ مجھے تعلقات بنانے ہیں ان کو میں دے دوں تاکہ وہ پھر وہ امپریس ہو جائیں خوش ہو جائیں کہ ہاں جن جی، کے گھر سے عید دن پوری ران آئی تھی اس کو ہم نے پھر جناب وہ اس کو کیا کہتے ہیں ران کے روسٹ جی۔ کرنا اس کو ہاں، بس یہ جی۔ سارے بہت بہت شکریہ انصر صاحب ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ ظہیر احمد صاحب سیاٹل سے ظہیر صاحب السلام علیکم ظہیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام انصر رضا صاحب نے بڑا زبردست موضوع چھیڑا ہے یہ ہم ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو مسٹ بتانا چاہیے جو انہوں نے موضوع چھیڑا ہے کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ قرآن میں واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو آدھا جو قرآن ہے وہ تو اس میں تو پرانے واقعات اور اس قسم کے قصے کہانیاں ہیں اگر اس میں سے فلاسفی اور شعور نہ نکالا جائے تو وہ تو قصے کہانیاں رہ جاتے ہیں تو یہ تو میں نے اچھا موضوع چھیڑا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ قرآن میں جو اونٹنی کا جو واقعہ آتا ہے کہ جو ایجرز جو تھے انہوں نے اونٹنی کو تنگ کیا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے تو کیا قرآن نے ان ایجرز کو برا کہا ہے یا اس رسم کو برا کہا ہے اس میں سے کون سی فلاسفی نکالی جاتی ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکیں کہ مطلب بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ بدھ پرستی چھوڑ کے جانور پرستی شروع کر دیے جائے اور اسلام نے وہ کیوں نہیں کنٹینیو کی اگر اس کو پرموٹ کیا گیا ہے اس کے متعلق پوچھنا تھا <coughs> جی بہت بہت شکریہ ظہیر صاحب جی انصر صاحب یہ تین نظر کا پتہ نہیں کہاں سے نکالا انہوں نے وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی نے صلی علیہ السلام تھے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ناقت اللہ فسو کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو بس اس کو پانی پلانا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضرت صلی علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے وہ اونٹنی کی یا کیوں ہوتی ہے جی سواری کے لیے ہوتی ہے لوگ اس کے اوپر سواری کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے اوپر وہ تبلیغ کریں گے تو انہوں نے اونٹنی کی جو ٹانگیں تھیں وہ کاٹی اس لیے کہ یہ تبلیغ نہ کر سکیں جگہ جگہ جا کر جیسے جماعت احمدیہ کے لیے انہوں نے پہلے آئین میں ترمیم کی اس کے بعد انہوں نے آرڈیننس جاری کیا گویا انہوں نے ہماری اونٹنی کے پاؤں کاٹنے چاہے یہ تبلیغ نہ کر سکیں جی پابندی لگا دی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے آپ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے کلمہ نہیں پڑھ سکتے اذان نہیں دے سکتے اور پھر ہمارے شہر میں جہاں پہ اکثریت ہمارے لوگوں کی ہے وہاں پہ آپ دوسروں کو ہمارے خلاف بولنے کی جلسے کرنے کی اجازت دیتے ہیں خود ہمیں اجازت نہیں دیتے تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو یہ جب کہا گیا تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی نبی کی اور انہوں نے اونڈنی کے پاؤں کاٹ دیے یہ ٹین ایجر والا قرآن میں نہیں ہے قرآن میں تو قوم کا ہے نا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اونٹنی آئی لوگوں نے تو اس کے ساتھ ایک وہ جادو بھری داستان بھی بنا لی کہ وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے پھر اونٹنی نکل آئی قرآن میں نہیں ہے لوگوں نے خود ہی جو قصے بنا لیے ہیں اس سے یہ انہوں نے کہا کہ جی وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونی نکل آئی بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ مجھ سے بھی کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ موزہ ہو گیا حضرت علیہ السلام کہ وہ انہوں نے کہا کہ موزہ دکھاؤ انہوں نے دعا کی پہاڑ پھٹا اس میں سے اونی نکل آئی انہوں نے کہا یہ اونٹنی ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے جب چاہے پانی پیے لوگوں نے اس کو پکڑ کے اس کی پاؤں کاٹ دیے اب اتنا موزہ ہو گیا کہ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکل آئی لیکن یہ موزہ نہیں ہوا کہ جب وہ پیر کاٹنے آیا تو پھر اللہ نے اس کو نہیں بچایا جی وہاں بھی روکتا نا کہ پھر یہ اس کے پیر نہ کٹنے دیتا اللہ تعالیٰ اور وہ بچ جاتی اونٹنی اور لوگوں کے پاؤں کٹ جاتے جی لیکن بہرحال یہ قصے ہیں سارے اور اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت صلی علیہ السلام اس اونٹنی کو تبلیغ کے لیے استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے اس کو نہیں روکنا انہوں نے پاؤں کاٹ کر تبلیغ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آج تک جاری ہے وہ کہنا چاہیے جی۔, جی اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا تو کنٹینیو ہے وہ جب سے دنیا بنی ہے جب سے انبیاء آنا شروع ہوئے ہیں سے مخالفین وہی کام کر رہے ہیں پہلے بھی یہ کرتے تھے اب بھی یہ کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سید سلیم احمد صاحب کی ای میل موصول ہوئی ہے فقہی ہی سوال ہے اور حج سے متعلق ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حج کے دن یا غالباً حج سے ایک دن پہلے جو لوگ حج پہ نہیں جا سکیں وہ روزہ رکھتے ہیں نفلی روزہ رکھتے ہیں یہ مطلب نفلی روزہ ہی ہے یا اس کی نفلی ہے نفلی روزہ جی۔ ٹھیک ہے جی اور اس وقت تو کوئی کالر نہیں ہے اگر آپ مزید ہاں جی جو اونٹنی کے بارے میں میں تو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے تبلیغ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن قربانی کی ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی جو ہے وہ اصل میں اپنے جذبات کی قربانی ہے اور قربانی کا سامعین ایک جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا جی قربانی جو ہے قرب سے نکتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو قربان کرتے ہیں تو اس قربان اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں یہ اصل مقصد ہے قربانی کا جی لیکن جو قربانیاں ہو رہی ہیں ان قربانیوں کے نتیجے میں قوم جو ہے وہ کتنا خدا کا قرب حاصل کر رہی ہے وہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترقی معکوس ہو رہی ہے جی یعنی کہ جتنی دھڑا دھڑ قربانیاں مسلمان قوم کرتی ہیں خاص طور پر انڈیا پاکستان میں ویسے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے ایک ریسرچ ریزن میں بات آئی ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ عرب ممالک میں یا دوسرے مسلمان ملکوں میں افریقہ میں جہاں پہ زیادہ غربت ہے وہاں پہ اس طرح سے دھوم دھڑکے سے قربانیاں ہو رہی ہوں اور جانوروں کی منڈیاں لگتی ہوں مویشیوں کی منڈیاں لگتی ہوں اور وہاں پہ لوگ جاتے ہوں اور پھر وہ خرید یہ میرا خیال ہے ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے زیادہ میں نے دیکھا نہیں دیکھنا چاہیے اس کو ویسے ہمارے سامعین کو بھی دعوت فکر ہے کہ وہ بھی ذرا دیکھیں کہ یہ ہمارے یہاں ہی کیوں یہ تصور ہے اور جو بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا اس لحاظ سے کہ وہ جو ذلت اور پستی کی گہرائی میں جو گرتے جا رہے ہیں وہ ہمارے ہی خطے کے لوگ ہیں جو اس لحاظ سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں دکھاوا دکھاوا اور بناوٹ بناوٹ واک خواتین جی۔, جی اللہ معاف کرے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ٹورانٹو سے فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ فیصل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی بھائی میرا سوال تھوڑا سا نا موضوع سے ہٹ کے میں نے انصر صاحب ماشاءاللہ جو ہے نا بہت بڑے اسکالر ہیں تو میں نے پوچھنا تھا کہ سچے انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والوں پہ تو عذاب کا جو ہے نا قرآن پاک میں بار بار ذکر ملتا ہے لیکن یہ اگر ان کی دوسروں کی بات مان بھی لی جائے تو کیا کہیں پہ قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے کہ جھوٹے انبیاء کے ماننے والوں پہ بھی کوئی عذاب آیا جی بہت بہت شکریہ فیصل صاحب آ, جی انصر صاحب وہ کہتے ہیں کہ سچے امبیا کو نہ ماننے والوں پہ تو عذاب آیا ہے جھوٹے امبیا کو ماننے والوں پہ بھی کوئی عذاب ہے کہیں نہیں کسی جگہ نہیں ہے کیونکہ جو مانتا ہے وہ جھوٹا سمجھ کے نہیں مانتا جی وہ تو سچا سمجھ کے مانتا ہے نا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے نبی ہوں وہ بندہ خدا خوفی کرتے ہوئے یا خدا کی محبت میں وہ اگر مطلب اپنی طرف سے انالیسس کرنے کی کوشش کرتا ہے تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے ہو بعض لوگ تحقیق کرتے ہیں انالیسس کرتے ہیں تو سچے کو بھی جھوٹا سمجھ لیتے ہیں جی اور اس کو نہیں مانتے اور بعض لوگ تحقیق اور انالیسس کے تجزیے کے نتیجے میں جھوٹے کو بھی سچا مان لیتے ہیں لیکن وہ غلطی ان کی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اس لحاظ سے پھر وہ جھوٹے کو سچا مان کر اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق اس کا جھوٹ اس کی زندگی میں ظاہر نہ ہو یعنی یا تو ماننے والے کی زندگی میں یا جس کو مانا گیا ہے اس کی زندگی میں تو اس لحاظ سے اگر اس کا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو اور وہ ماننے والا مر جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچا ہی ٹھہرے گا کیونکہ اس نے خدا کی خاطر مانا ہے خدا کی محبت کی خاطر مانا ہے چاہے اس کا انالیسز جو ہے وہ اس کی تحقیق جو ہے وہ غلط ہی ہو جی۔ جیسے قرآن میں کسی بھی جگہ پہ جھوٹے کو سچا ماننے والے کو کسی عذاب کا کوئی ذکر نہیں ہے کوئی خبر نہیں ہے کوئی وارننگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو وارن کیا ہے اور ان کی سزا کا ذکر ہے ایک وہ جو جھوٹے جھوٹا ہو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور ایک وہ جو اللہ کی آیات کا انکار کر دے جی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اس کے لیے سزا کا ذکر ہے جو جھوٹا دعویٰ کرے اس کے لیے سزا کا ذکر ہے لیکن جو جھوٹے کو سچا سمجھ کر مان لے اس کے لیے کسی عذاب کا کوئی ذکر نہیں ہے یا تو سچے کو جھوٹا کہے پھر اس کے لیے عذاب کا ذکر ذکر ہے لیکن جو جھوٹے کو سچا مان لے اس کے لیے عذاب کا کوئی ذکر نہیں جی جی انصر صاحب آپ اگر مزید اس موضوع کو جاری رکھنا چاہیں ہمارے پاس تقریباً پانچ منٹ ہیں اور اچھا میں نے وہ صداقت مسیح محدود رسلات والسلام کے ذمن میں کچھ نوٹس بنائے تھے وہ انشاءاللہ کل جی میں حاضر ہوں گا کیونکہ کل وہ ویسے تو حادی صاحب کی ٹرن ہے لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہ بزی ہیں تو شاید وہ کل نہ آ سکیں تو اس صورت میں میں ان حاضر ہوں گا تو آپ کو میں حضرت مسیحم محدود السلات والسلام کی صداقت کے بارے میں ایک دو باتیں ایسی بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں جی یہ بالکل میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بالکل نئی تحقیق ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو بالکل نئے ہیں اور وہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اپنے جو ہمارے غیر احمدی سامعین ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس کو غور سے سنیں اس کے نوٹس بنا لیں اور ریکارڈنگ تو ہوتی ہے بعد میں وہ بھی سن سکتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کے علماء اس کا کیا جواب دیتے ہیں تو قربانی کی ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی جو ہے وہ قرب سے نکلا ہے لفظ جی تو اب جیسے میں نے بار بار پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ دوا جو ہے یہ اس بیماری کا علاج ہے اور آپ اس دوا کو استعمال کریں لیکن بیماری ختم نہ ہو بلکہ بڑھ جائے جی تو پھر آپ اس دوا کو ہر وقت تو استعمال نہیں کرتے نا پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے ایک تو یہ کہ آرام نہیں آیا دوسرے یہ کہ بیماری میری مزید بڑھ گئی ہے ہم لوگ جو قربانی کر رہے ہیں جی جو جانوروں کی قربانی سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں اور اس میں خرید بیچنے والے دھوکہ اور جھوٹ استعمال کرتے ہیں خریدنے والے نمائش اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کی خاطر کرتے ہیں یعنی تقوی اور ایمان تو بالکل ہی نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لے کر آئیں گے جانور اور محلے میں لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو جی ہم نے اتنے ہزار ہزار کا تو خیر مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہتے جی جو منیمم ہے نا وہ چالیس ہزار ہے بکرا بکرا منیمم چالیس سے شروع ہوتا ہے وہ جو کبھی چار پانچ سو کا ہوتا تھا نا وہ اس وقت چالیس ہزار کا ہے آف کورس انفلیشن ریٹ کے حساب سے ہے لیکن چالیس ہزار پھر بھی ٹو مچ جی کئی کیسوں میں تو یہ چالیس ہزار کسی بندے کی پورے مہینے کی تنخواہ ہے اب جو منیمم ویج انہوں نے مقرر کی ہے پاکستان میں وہ پندرہ ہزار ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈھائی مہینے کی تنخواہ ایک بندے کے پاس ہو تو پھر وہ منیمم قیمت پہ بکرا خرید سکتا ہے تو بیچنے والا جھوٹ اور دھوکے سے کام لے رہا اور خریدنے والا خرید رہا ہے تقوی کے لیے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے نہیں اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی آپ نے قربانی نہیں کی شیخ صاحب اس دفعہ یا چوری صاحب یا پٹی صاحب جی اور آپ لے کے آئیں گے پھر آپ کے بچے خوش ہوں گے پھر آپ محلے میں شو ماریں گے پھر آپ کہیں گے جی میں اتنے لا کے اتنا بھاری بھرکم بیل جو ہے اور پھر اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی دس بندے چاہیے کہ وہ گرے گا کیسے زمین کے اوپر اور اس کو ذبح کون کرے گا وہ ٹانگ مار دے گا تو کسی بندے کی جان بھی نکل سکتی ہے ہم نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر آپ نے دیکھا بہت سی جی۔ ویڈیوز اس طرح کی آ رہی ہیں کبھی ٹرک میں چڑھاتے ہوئے اس نے پیچھے سے لاد ماری اور بندہ وہ بے ہوش ہو گیا اور ایک آدھ جان بھی جا چکی ہے غالباً اس سلسلے میں تو جی۔ مقصد نمائش ہے اچھا اگر ہم یہ کہیں کہ نہ تو بیچنے والے نے دھوکہ دیا اور بالکل صحیح جانور بیچا خریدنے والے نے بھی بالکل قربانی کی نیت سے اور تقوی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کی خاطر قربانی کی اس کا نتیجہ کیا نکلا اب تک اتنے سالوں سے ستر سال ہو گئے پاکستان کو بنے ستر سال سے جو پاکستانی قوم قربانی کر رہی ہے اس کے نتیجے میں خدا کا قرب کتنے لوگوں کو حاصل ہوا مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کیونکہ قربانی نکلا ہی قرب سے ہے نا جی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں پوری کرتے ہیں تاکہ قربا حاصل ہو ان کا ان کا نہیں اللہ کا جی اللہ نے کہا نا بھائی حضرت علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو بزرگوں کے ساتھ محبت ہو الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی محبت حاصل ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ولزین آمن و و اشد حبن لاہ جو ایمان والے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے تو میں جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں تو میں اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے خدا کی محبت چاہیے مجھے خدا کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ان کی سنت کے اوپر عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں سنت اگر پوری کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت ہے آف کورس محبت ہونی چاہیے لیکن ان کی محبت صرف ان کی محبت کی خاطر نہیں ہے ان کی محبت خدا کی محبت کی خاطر ہے میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں تاکہ میرا خدا مجھ سے محبت کرے جی وہ ہے نا قرآن کریم کی مشہور آئے ہے کل ان کن تم تو اللہ بے اون یو بکم اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری تباہ کرو تاکہ خدا تم سے محبت کرے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنی ہے یا حضرت علیہ السلام کی تباہ کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے خدا کی محبت حاصل ہو جائے خدا کے دل میں میرے لیے اور میرے دل میں خدا کی محبت ہو جائے تو آپ جو ستر سال سے قربانی کر رہے ہیں تو کتنا آپ کو قرب خدا کا حاصل ہوا کتنی محبت خدا کی حاصل ہوئی یہ اس سوال کا مجھے جواب دے دیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ program radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور اور اس کے علاوہ تمام سامعین آپ کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ پہ رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں صباح الحق صاحب اور اطاول قیوم صاحب کی خدمات حاصل رہیں اب سے کچھ ہی دیر بعد پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں عربی زبان میں پیش کیا جائے گا تب تک کے لیے تو طاہر کو کو اجازت دیجیے خدا تعالیٰ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 هل تراه مكائد الإنسان اليوم كل مبايع ذي زاد إيمانا على إيماني اليوم من عاد رأى خسرانه والداح مقعده من النيران كيدوا جميعا كلكم لإهانتي صفاني قوموا لتحقيري بعزم واحد ثم انظروا بیازمین من يستوي أهل السعادة والشقاء أفأنت أعمى أو أخ الشيطاني يدعو مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجناني اليوم كل مبايع ذي فطنة ازداد إيمانا على إيماني يوم من عادى رأى خسرانه وانتاح مقعده من النيران هذا زمان قد سمعتم ذكره من خير خلق الله والله مكفري أهل السعادة والهدى اليوم أنزلتم بدار هواني من كان خصمي كان ربي خصمه قد بارز المولى لمن باراني المهيمن حافظي ومعيدي في سائر الأحيان والحر بعد ثبوت أمر قاطع يهدى ولا يصغى إلى بهتاني الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي صوت الإسلام الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج كما عودناكم يبث كل يوم السبت من الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف مساء بتوقيت تورنتو أعزائي يمكنكم الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق اف ام التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى موقع الراديو www.voiceofislam.ca هذا هو رابط الموقع كما يمكنكم أيضا باستخدام برامج خاصة من خلال الموبايل برامج خاصة بالراديو بالدخول إلى رابط الموقع تلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة يمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج كما يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa@voiceislam.ca أعزائي يسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين 1855 410652 وعيد الرقم 1855 410652 أو على الرقم 416 410 ستة خمسة اثنان اثنان وعيد الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان المستمعين الأعزاء كما تعلمون نحن الأيام في أيام عيد الأضحى المبارك فأستغل هذه الفرصة أن أقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير وعيد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود عليه السلام ونقول له كل عام وأنت بخير وأعاد الله هذا العيد علينا وعلى حضرتكم باليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم وأعاي جميع الإخوة الأحمديين في كندا وكذلك الإخوة المسلمين نعيدهم ونقول لهم كل عام وأنتم بخير هذا العيد المبارك الذي يذكرنا ب والذي يسمى بعيد الأضحية يذكرنا بالتضحية التي بذلها سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام الأضحية الكبيرة التي كان لها سببا هاما بتثبيت أركان الدين وبناء بيت الله الحرام طبعا هذا العيد الذي يطل علينا في هذه الأيام فيه يطل في أيام تكون على بعض في بعض الدول الإسلامية فيها المآسي والحروب والنكبات والقتل والدمار فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام في تلك المناطق وأن يعي ويرجع المسلمون ويعرفون ويعلمون وأن يزرع الله سبحانه وتعالى فيهم فهم العيد الأضحى وفهم معنى الإسلام وأن يستطيعوا وأن يتقبلوا دعوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى خادما صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لكي يوقف الحروب وليدعو إلى السلام ولكي يزرع في المسلمين نبذ العنف وهذه الأمور التي تحصل باسم الإسلام للأسف وأن الإسلام منها بريء فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم وترتفع هذه هذا الابتلاء وترتفع هذه النكبات في تلك البلاد الإسلامية إنه على كل شيء قدير طبعا في هذا العيد عادة كما عيد العيد الصغير يسمونه العيد الكبير أو عيد الأضحية عيد الفطر طبعا نحن كمسلمين هذا عيد هام بالنسبة لنا فنلاحظ أن الجميع يتوجه إلى في هذا اليوم يتوجه لأن يكون لديه ملابس جديدة ويتطيب ويتعطر ف وأيضا يعني في هذه الأيام الذي يستطيع أن يتصدق يزداد صدقاته لكي يستطيع الفقراء أن يلبسوا هذه الملابس الجديدة ويتم إشراكهم بهذه الفرحة التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام كما تجرت العادة والسنة أن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس وكذلك قد ورد في الحديث قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى وهذا ورد في كتاب العيدين دار قطني فالتكبيرات في العيد هي السنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الفرق بينها يعني بين عيد الفطر وعيد الأضحى أن في عيد الأضحى يكون وقتها أكثر وأطول فهي تكون من التاسع ذي الحجة بعد صلاة الفجر فنحن بدأنا من التاسع من ذي الحجة بدأنا التكبيرات وتستمر ستستمر هذه التكبيرات علينا أن نذكر هذا الأمر علينا أن نذكر هذه التكبيرات إلى أن نصل إلى الثالث عشر من ذي الحجة إلى وقت صلاة العصر دائما علينا عند الذهاب والإياب لصلاة العيد وبعد كل صلاة بعد أن نسلم نقول على الأقل ثلاث مرات بصوت جهري لا ليس بالضرورة أن يكون صوت مرتفع نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد طبعا هذه هذه هذه الكلمات المؤثره يعني علينا أن دائما أن نذكرها بعد كل صلاة في هذه الأيام إلى الثالث عشر كما قلت من ذي الحجة فبفضل الله سبحانه وتعالى المسلمون قد توجهوا إلى المساجد في هذا العيد وصلوا صلاة العيد جمعا وسمعوا إلى الخطب التي كان فيها توجيهات وغالبا ما تكون هذه التوجيهات تتعلق بالتضحية والأضحية لأن هذا العيد مقرون بالأضحية بحيث نحن أن نكون مستعدين لأن نضحي في كل ما هو غال ونفيس أن يكون رخيصا وأن يكون لا شيء ونقدمه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى خدمة الدين وخدمة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا العيد هذا العيد من المهم ايضا من السنه ان ان من يستطيع ان يقدم الاضحيه ان يقدمها فيستطيع ان يذبح من الجمل والبقر او الخروف او الماعز او الشاة بالنسبه لوقت الاضحيه وقت هذا القربان هذا القربان الذي نقدمه نحن ويكون الهدف منه القرب من الله سبحانه وتعالى فكلمة القربان هي فيها معنى القرب القرب من الله سبحانه وتعالى فنحن عندما نقدم هذا القربان يكون هدفنا وغايتنا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقت هذا الـ الـ الـ القربان يكون من العاشر ذي الحجة بعد صلاة العيد إذا لابد أن يبدأ هذا الـ الـ القربان ويبدأ تبدأ الأضحية من العاشر ذي الحجة لا يجوز أن تكون قبل صلاة العيد يجب بعد أن تنتهي صلاة العيد ننتهي من صلاة العيد يتم ذبح القربان حتى الثاني عشر من ذي الحجة قبل غروب الشمس لأنه لربما لا يستطيع الشخص في نفس يوم العيد يكون مشغولا مثلا لا يستطيع أن يقدم هذا القربان في سبيل الله سبحانه وتعالى لذلك قد جعل الله سبحانه وتعالى فرصة أن يكون من العاشر ذي الحجة إلى الثاني عشر من ذي الحجة لكن قبل غروب الشمس في بالنسبة لما يتعلق بعمر الذبيحة وشروطها طبعا الجمل يمكن أن يكون ثلاث سنوات والبقر يمكن أن يكون سنتان والصغير مثل الخروف الأضحية صغيرة القربان صغير يمكن أن يكون سنة إذا كانت الشاة الصغيرة بصحة جيدة يمكن أن تكون أقل من سنة لكن المهم أن لا يكون ينبغي أن لا يكون في هذا الحيوان الذي يتم تقديمه كأضحية يجب أن لا يكون فيه عيب ويكون سليما ولا يكون مريضا فلا يعني ما هي العيوب التي يمكن أن تصيب الحيوان إن يعني يمكن أن يكون أعرج أو مقطوع الأذن أو مكسور القرن أو أعور أو أعمى هذا لا يجوز أن تكون الأضحية فيها هذا الأمر بالنسبة للجمل أو البقر يمكن أن يشارك فيها سبعة أشخاص أما الصغيرة مثل الخروف فتكون من قبل شخص واحد يعني أن تكون شخص واحد وبالنسبة لتوزيع توزيع هذا القربان يعني لحم القربان ليس هو صدقة لا يكون صدقة فيعني لذلك يمكن للمضحي الذي قدم هذا القربان أن يأكل منه وأن يطعم أصدقائه ويجب عليه أيضا أن يعطي الفقراء منه ويوزع للفقراء فتقسم تقسم الأضحية عادة إلى ثلاث حصص حصة يمكن أن يعطيها لنفسه ولأهله وحصة للأقرباء لأن الأقرباء أيضا أولى بالمعروف وحصة تكون يوزعها إلى الفقراء المهم الأمر أن لا يأكل منها مع أهله أكثر من الثلث يعني وعليه أن يوزع يوزع الباقي هذا ما يجب عليه طبعا في مسائل الأضحية كحكمة حكمة الحكمة من الأضحية يقول المسيح الموعود عليه السلام ما يلي يبدو أن لدينا اتصال السلام عليكم أخركان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير وخليفتنا بألف خير آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام على أحبابنا وخليفتنا وعلى الجماعة بكل خير وسلام وأن يفرج على المكروبين والمحزونين من أبناء جماعتنا في الجزائر وفي باكستان وفي الدول التي يتعرضون فيها للاضطهاد آمين يا رب أخي معتز مداخلة بسيطة فقط المعايدة و يعني حقيقة في عيضة أضحى كما تفضلتم هناك كثير من السنن و الامور التي تتعلق في العيد وذكرتم معنا العيد يتعلق العيد بمفهومين عظيمين حقيقه وهو مفهوم التضحيه ومفهوم القرب يعني في التضحية سمي عيد الأضحى يعني جاءت من الفعل الرباعي ضحى بالشيء بذله تبرعا وضحى بنفسه لنصرة الحق يعني نتذكر التضحية العظيمة التي يعني قام بها النبي إبراهيم عليه السلام عندما أحضر هاجر زوجته وطفله إسماعيل إلى هذه الأرض الموحشة في مكة والتي لم يكن فيها غير ذي زرع وعندما يعني وضعهم وهم بالرحيل يعني قالت له بمعنى أين تتركنا يعني فكان صامتا ثم عندما قالت له يعني يعني فقط كلمنا هل الله ملك فعندما قال نعم فقالت إذا الله لن يضيعنا ونعرف القصة عندما بدأت تبحث عن الماء بين هذين الجبلين الصغيرين الصفا والمروة في سبع محاولات إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني بمشيئته قد هيأ لها الماء لتنعم بالماء ومن ثم دعاء سيدنا ابراهيم يعني واجعل فيهم هذا الدعاء الذي اثر بعد قرون عديده الى ميلاد سيد الكون محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى الله سبحانه وتعالى طبعا هذه الاضحيه عندما نضحي ايضا قربانا نتذكر ايضا اسماعيل عليه السلام وابراهيم عليه السلام وهذه التضحيه العظيمه ولكن الله سبحانه قال لم ينال الله الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اذا ايضا العيد مفهوم مرتبط هذه التضحيه بالتقوى. والمعنى الاخر ايضا في هذه التضحيه او هذه هذا النسب وهو القربان كما تفضلت يعني من القرب وهذا يذكرنا ليس فقط القرب ايضا من الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى يعني نحن الان صرنا في هذه الجماعة ذي القربة أيضا يجب أن أيضا نستظل بهذه المظلة مظلة الخلافة وأن نكون قريبين من أنفسنا وقريبين من بعضنا البعض لنكون قريبين من الله سبحانه وتعالى هي إشارات و يعني أمور عظيمة إذا فكرنا فيها نعيش في هذه الجنة الدنيوية تحت مظلات الخلافة بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير بارك الله فيك وعلى الجميع وأنتم بخير وإن شاء الله يعود علينا وعليكم وعلى الجميع باليمن والبركة وشكرا لك أخركان على هذه المكالمة جزاكم الله وجزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله طبعا كما تفضل الاخ ركان يعني بالنسبه للاضحيه فاقول ما قال من بعد ما قال المسيح الموعود عليه السلام في الحكمه من الاضحيه يقول لقد وضع الله تعالى في الشريعه الاسلاميه نماذج كثيره للاحكام الضروريه فقد امر الانسان ان يضحي بنفسه في سبيل الله بكل قواه وبكل وجوده وقد جعلت القرابين الظاهرية نموذجا لتلك الحالة إذا لابد أن يعني يكون دائما كما نعلم أن لا يمكن للجسد للروح أن تعيش بدون جسد لذلك الله سبحانه وتعالى فرض أمور فرض أمور ظاهرية لكي تستطيع الروح أن تتفاعل مع هذه الأمور فلذلك قال المسيح المعسلة فقد جعلت القرابين الظاهرية نموذجا لتلك الحالة ولكن الغرض الحقيقي هو هذه التضحية كما يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إذن عندما نحن نقدم هذه القرابين لله سبحانه وتعالى هادفين أن نتقرب منه سبحانه وتعالى هذه هذه اللحوم وهذه الدماء لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى هي بشكلها الظاهر لابد أن تقام يعني لابد أن يكون هناك حيوان ويتم التضحية به ويتم توزيع اللحم وأن ينزل الدم من, من, من, من هذه الأضحية ولكن الله سبحانه وتعالى لن يناله كل هذا إذا هذه اللحوم هذه اللحوم التي تتوزع على الناس هي للناس أما ما لله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن يناله التقوى منكم أي اتقوا الله كأنكم تكادون تموتون في سبيله وكما تذبح تذبحون القرابين بأيديكم كذلك اذبحوا نفوسكم أيضا في سبيل الله وكلما كانت التقوى أدنى من هذه الدرجة كانت ناقصة هذا ما ذكر المسيح الموعود عليه السلام في ينبوع المعرفة الخزائن الروحانية المجلد الثالث والعشرين إذا أيضا يقول حضرته في البراهين الأحمدية عن طهارة القلوب أن طهارة القلوب هي الأضحية الحقيقية فيقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله يناله التقوى منكم أي أن طهارة القلوب هي التضحية الحقيقية اللحم والدم لا يمثلان تضحية صادقة هذه أمور ظاهرية حيثما إذا يذبح العوام الدوابة يذبح الخواص القلوب انظروا هذا الكلام الدقيق يعني الإنسان العام يذبح هذه الأضحية ويوزع هذه اللحوم ولكن الحق المضحي الحقيقي الذي يقدم الأضحية بشكل حقيقي عليه أن يفكر في هذه العملية وأن يربط ظاهرها لأن يصل إلى باطنه وإلى قلبه أنه هؤلاء الخواص هم الذين يذبحون قلوبهم في سبيل الله سبحانه وتعالى لكي يتم ويتحقق هدف الخلق هدف حيث خلق حيث قال الله سبحانه وتعالى بهدف الخلق ما وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. قد انتهى وقتنا لهذا البرنامج اليوم اعزائي المستمعين استودعكم وعلى امل اللقاء بكم في اسبوع اخر كان معكم معتز القزق من الراديو الاحمدي الصوت الحقيقي للاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.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 six five two two toll free one five five four one six five two two ان شروع ہمیں جناب مرضام الحق صاحب کے اندھ کرو گتک شکر بار برتمان خلیفہ حضرت مرزا بصر احمد جو خود بہان کر سنان دھنیہ سائف السلام صاحب شوت منڈل السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمپری امام حضرت خلیفت السیہ گتکال پہلا سپٹے دو ہزار سترہ لنڈن بائت الفت مسجد پردت جمر خود بائ سبدمپا جلسا چالانا جارمان کتجتا ج تریں آرب ونشبت ایک مسلم بندوارمسلم بندورا اسلام سمپرکے جو نیتیبا چکا بولت مسلمان آب متبدلی دیکھے ہمیں تر جباب دیتے پڑتم کچھ آج جلسائے ایسے اروپ اکبرپورن شان سوشن جامات دیکھے گربے ہمیں متاوچو کر دا پہ جی اب ہمیں گیا ہمارے بندو دے آمدی جماتر اداہ دیکھے اسلام پکے جیے لڑتے پارک جارمان بندو خبر کاگزے پڑھتم جمدیرا ناکی شانتی مسلم بابت یہ تو سب دلسائش بجتے پر لمحے شانتار دردم تر ساخت دابیدار کیول آمدری رہے میسڈون تین جنمودی مسلم مہیلا جلسا دارا اتائی پربھوت ہنجے بوشتے ترا ساتھ اتنی نہیں آسبین دیشے فرے گیا ترا مسلم آمدی جامات پرچار کرتی منت کرنے کھاٹی اسلامی شکا سمپکے جانتے پہ اک تر ابھی ہلو پریتھتے شانتی کرتے ہواٹی اسلامی شکشا پرچارکر کرتے کرم اش گرنکاری ردتا اور بھال بساپارے اب اتھی منت کر جدی تعدے مٹی سوتے بولتھ روٹی کھے بولت تب تھی کرت کارن تا تعداد گبھی بھال بسار ساتھ سب بولتی ایک جن اتھی منت کرو جی جانا جاتے چائے تب اچھ پرتم پریتھتے جاناتی جلسائے بلگیریا آگت ایک بدر مہیلا منب کر بدلا چائے تب جلسائے پرسنگ ہزر الیک کریں جو بولگری ہل سی دیش جو ملداد پرتک سرکار جامات دا کر جانا سارے بدلے دین میسڈون ایک سنبادی ہزرسموہر بس کر مہیلا ادوش نے مہیل پردنے دک تسلام ناری سنکرانت شکار بہسے پرشنسا کرنگیری آگت ایک خریشٹان بدر مہیل آمدی نارے انچر پرشنس کراچی اندر مشتے ہیں اور کمن کرتے ہیں موٹ کتا پر ابویکلسر دک تا تعلق ابھی ہزر ہزر سرن کران جانے اومدیرا یہ جلسر معمے آدھات ہوئے آمدی دن جلسا تر کت بس یہ سچے ہوا درکار جنہیں دھنباد رک صاحب شروط بنو آپ پور خود بٹی آمدیا ڈٹ ارگ یہ ٹھیکان گیا پڑھتے ہیں دیکھتے پین ایتے ہم ٹریفون لائن آپ جناب ریجوان صاحب السلام علیکم ریجوان صاحب السلام علیکم خوب سوندر پرشن آپ ان شاء اللہ آپ چلاک دھنیہ ریزان صاحب ہم شاہد محسوس صاحب ترچی ہمیں پرتھم پرشنٹی رکھ چیزیہ مسلم جامات بجے بولیں دھنیہ سائفل اسلام صاحب مسلم جاماتا حضرت مرزا گلام محمد اللہ انار بہی صح برننا کریں پڑھے شناچی ہمیں ایمان رکھی خدا تالا بت ماب نہیں اور سیدینا حضرت محمد مستم رسول اور ختم المیا نبر پکنا جو بھی کرنیہ پرتیہگست برتی سپن کر سی ویک بےمان اور اسلام بردی نام روزا ہز یہ چاڑا خودا تالا رسول پرکت پکے اوش کرنیہ من کر جابتمست سٹھے اسلام پالن مستدہ اور پوری بزرگان ازما ارتھا سروبادی سمت مت چلوست بھی آل سامات سروسمت متے اسلام نام دا ہوا سربتیں مانیہ بوک چلے دیکھے اگیار تھکا سو یہ سبھی چلان مفتار دنیہ ایکسگے جب کچھ دن آگے اُن کو قوربان ید چلتے کچھ دن آگے حجو گل تو برتمان پالن کر خیال رکھے اپنا سامنے قرآن اللہ تعالی بولنا منونترمل محمد رسول ناماز روزا ہزار شٹکاٹ اتبا امرا پن ہز حز ارت ہل بائیت اللہ اللہ مکاشی جا کے سارکیٹ کر ہز ساتارنت سب در مانش کے ہمنس ہز شروع ہوئی ہزار بیسے برٹیش کا اسلام درمی آلہ دوسو رکھے ہیں پرتمٹی عید الر روزار دد ال آزیہ کوربان اِد قوربان اِدے ہم سامر انوائ پس قوربانی کروتر گرنتھ قوران سورہ حضر آٹریس نمبر آیا آللہ تعالی بولیں اہدر منس اہر رک کھو آلر نکٹ پوچھائے برن تہار نکٹ تمہیں ترف ہوئی تاکو پوچھے کوربانی کرو شو پشو قربانی کرائی ہجر ادولا تعالا سب پرکار کوربانی تلب کریں اور گرن کریا تھا پرتھو سہاسمپد پرد ہمانکیز جیب پن یہ پبتر ہز دارا جہاں اسلام پنچم استمبار مسے پریتر بھی لوکرا مکائے پوتر ہزبرت پالنے آگمن کر ہازرا ہز پال بائیت اللہ اور سفا ماروا دو پہاڑ سات بارن کریں حزر پرستتی سروپ ہازرا سلائی دو ٹوکرا سادا کپڑ پریدان کریں جارام ہسے پریچت پاشپاشی مہلاراؤ تردو پوشاکر احرام بادن مینا تیے پوش قربانی کرام کھلے چول کرتن کر مہلاروں چولر ایکٹے فلین حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نکٹ سقاترے پرارتنا کر چلین تہار بنشے بجن جن پوتر مہامان جنم ہے جہاں مادمے جہار ونشے حضرت محمد مستفا صلی اللہ علیہ السلام جن کتم کتم نبی پریچت مہان کار حضرت ابراہیم آل اسلام ترلتہ مروپ شسمائل آلام اور استری حضرت ہازرا کے رکھے ایسے جن ابراہیم آل اسلام تر کے چلے جا حضرت ہازرا جیجسا کر حضرت ابراہیم آل اسلام شدھ اوپر دیکھ کے ہاتھ اٹھیا آللہ کے ادش کر جہاں شیشو اسماعیل علام پانی ابرا چل تک ہزیرا پارشوت دو پہاڑ سفا ماروا پاگل نائ جاشا کربراہیل علام حضرت اسماعیل علی اسلام گورالیچے دیا پانی کر کے آبے جمضم بلا ہے اللہ گرافر سما ہازے دا پاٹ کر ہمیں اسے ہمیں ہازر سکل پرشنسا ایک مپن سکل نیا مت آپ سکل سامرجیہ آپ آپ شریک نہیں دنیہ وادام اللہ صاحب آپ اف اسلام بنلا سنچھ ہم number four one six four one six five two two toll free one five five four one six five two two ہم جو درشن سیٹی سنلدیا مسلم جامات کرز پتہ پالن کراشید صاحب جناب شاہید مسود صاحب تعداد ہمیں تر حت شنب تے ہمشرٹی دیتے جاچی ریجان الحق صاحب جو اسلام اندرن بشٹ جہاد جو اپویا کر سوشل میڈیا تو جہاد اپبیا ہے آرانتی جہاد اسلام اندار بشٹر مدد انتم محمد اللہ آج تک آگے افغانستان آسے پاس گھولتے درمی چرم پنتھی نامے سنت لوب کروکلامک رک پاتر آدرشار موانا موجود قورانت سنت بروی اور آتکینک ایک دل جا کر اسلام شکار ساتھ کوپرک نہیں ادھردستی بربرتا سنسباد اور آدھیتباد اتنی مسلمان ساوک بدھ بت نیتک دہات اور سامجکشتا اتنے سر گیا ترپر شاشکر کا جا پک برٹیش گورمنٹ اور جہاد نام پہ بنت آر یہ پہلے جی اسلام انوساری یہ شکایت دے ناجے جہ نام ڈاکاتی رک پات لوٹ ترجیح مدمے نجی سارت ادھار کروک سوتر سوتر قابل المیر دائت ہو سب لوکید چیز سب کارکلاپ سترکا بہتارے کارکر پدکا پدکا جاتے یہ سب روا جائے اُن دیکھ بچر آگے بایٹی برتمان جگہ کتنا نمکم ستیہ داڑی ہے پریتھا یہ جی ہاد بہ مکمل آنرجات آکر دار کرتی جی سدسیہجیے دیہ کے آتماتی استر ہسپار کر شت شت سادر مانس کے ہتیا کر مسلم جامات برتمان خلیفہ حضرت مرزا مسرحمد صاحب پریتھ کون کر نیت شروع کر سادر جنگر کاسلام پر جہاد ترا آت شکا پرچار کر چلے اتنے پریتھبیاپی ایک نو جاگر سا سب اُن سیار کر آسل شانتر شکا کے بول بوجھے چلو بچنت بادی ایکدر گوشت بربر اور سنت کاریہکلاپ کے بھول کر اسلام شا من کر میڈیا اور سنواد مدھیم گل اپپرچار اکاشے دائ جدو آج کل میڈیا ترا تر سیار کرمدیہ مسلم جامات برتمان خلیفا حضرت مزم احمد صاحب تت تتپ ساکار کرنی اسلام شکشا گنما سامنے تلے درجن ہمیں تر یہ محتی کاج کے ساگت جانے بوشتے ترا یہ دارا ابیاحت رکھب راخی دھنیہ صاحب سوجک دے دینا پبتر مکائے گی پالن کر وہ ساتھ ساتھ ہم مشر سات کے مال جان مینا مینا تھی ہمانے پانچ بیلا نماز پڑی اور ترپر پور دن ہمارا فجر روانہ ہوفات مدانہ جن عرفات وقف عرفات سب چیز بش انفاطے حاضری دے سے اللہ تعالی اور ترا تر جی پاپر جن آلر کا مختی چائے تعریف ترٹی ہوا کھما چائے اللہ تعالی سی دن عرفاتر میدانے تعداد کے کھما کریں آلہ تالارش بلس تعداد نازل کر جا رہے مکا گیے احرام پڑی رام ہل کپڑا سلی چاڑا ہے مہیل جی رام ہوتا سادار کپڑ پڑھ تلب شروع کر تلبی پڑار سب نفل پڑے آلر کاجری لگائے লব্বাইক আল্লাহম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শরীক লক লব্বাইক ইন আল হামদা ওয়া নেমত লক ওয়াল মুলক লা শরীক লক মানে এ আল্লাহ আমি আমরা হাজির হয়েছি তোমার কাছে আমার তুমি সব আহ, গুণের অধিকারী এবং মহান এবং সব আহ, প্রশংসা তোমারই জন্য আমরা উম, আপনি যদি তোমার একটু কাছে দ্রুত বলেন আমাদের সময় یہاں میناد ارفاترفاط ہم زہر اور آشاڑ نماز جما ہے ترپر کتبہ کتبار پور ہم سارا دن آرفات میدان کاناکی کراس پاپ ہوٹی ہوٹر جن کھما چاہیے ہمف سور جانا مستلفار مزدلفا ایک مدان سر گئے سات کے آگامی دن پاتر ماران پاتر کوئی رات نماز پہو گیے مغرب میں ایشار نماز ہمارا جما کر نماز پڑے کچھ کنشرام آپ فجر پور رونا دینا مینا تھی وہاں آپ شیتین کے پرتم دن بڑین جیٹرا اقبا بلا ساٹا پاتر نکب کرتے ہیں اک ات بس لوک سن برتمان سعودی سرکار الرجی ایک کمپنی آر ماد آپ قوربانی کوپن اشو کرس ایم ایس کو جانائی دیکھے آپ قوربانی گھر قوربان ایس ایم ایس آپ پان تی چلے جان آپ کرتے آپ چول منڈن کرتے مہلاراؤ تر چول اٹان جن آپ چول مت نڑا ہو جائے آپ گوسل کر ساوک پوری پریچن کپڑ پڑھا جائی مکائے مکائے گی اُنہیں تواف کر سی کر پہاڑے مینا تبدیل تین شان کے پھر مارحجر بار تاریخ پنرائے مکا آسم جیارا کر کچھ دو ایک دن مکا تھار مدینہ شریفے جائیے روزا مبارا کے سلام کرتے جائیے ہزر صلی اللہ مسجد نبی گیے ہم نماز پڑی اور اتحسک جدر اور مسجد گل جیارت کر سردو آپ بجتے ہی آمدیا مسلم جامات کو نتن درم نہیں آسانی ہمسلمان ایک جن آدی بھائی ابھی کتنا آپ لین جیو ایسے اسلام سوندر بنان سادر بشور سمبندے جدید بلا تو دو ایک ہائی لٹ کر دیں اسلام سمگرشت سا اتن شانت اور سرل بھاشائے بیک کرکام اور بدھ ابھی شروع مانشر کا سہجی بوگم اسلام خودا ایک پوسا جنہیں سکل گنا اچھ اور سکول دوست ترتین ایک جیبنت خودا جی سروتر پرکاشت کریں تین طرح سرشی کے بال بسین پرارتنا شنین طرح کو گنت بولت بھی ہو جائے سوتر پور مت مانو جاتر سنگے جگس رکھا کریں تر ساندھے پوچھ بار پدسم کے بند کر دین پرت برابر مت ہی ہم ایک دم شیش پرانے ایسے پہنچی آگامی شنی بار آپ ٹھیک ایک ہیمے دسٹائر وئس اف اسلام بنلا اپن آپ بال تک آپ ابھی ہم سے جانا پینلا ایٹ جی میل ڈٹ کم یہ ٹھیکانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ آبرکات